امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا مضابنہ یہ کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور خشک کھجور کے بدل معاف کر کے بیچی جائے اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگور کو منعقے کے بدل بیچنا صحیح بخاری حدیث نمبر 2171